وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود ناؤ ہر نہا ہے وہ ایا کا جانی والا وہی ہے بڑا مہربان رحمت والا